سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ابو حازم نے کہا اللہ تعالیٰ اس دین پر لانت کرے کہ میں جس سے بڑا ہوں ان کی مراد تقدیر کو جھٹلانے پر رد کرنا ہے حدیث نمبر دو سو دس مسند احمد